وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ سور آراف کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے دینی دنیاوی تمام معاملات میں توازن برقرار رکھے اور اعتدال کی راہ اختیار کرے اسلام میں اعتدال کی راہ اور میانہ روی اختیار کرنا اس کا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے پہلی چیز یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین دنیا میں سب سے آسان دین ہے ان دین یسر آپ رشاط فرماتے اے لوگوں دین اسلام بہت ہی زیادہ آسان ہے اگر کوئی دین داری اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسلام سے زیادہ آسان تعلیمات اور دین کسی اور مذہب میں نہیں ہے نبی فرماتے اے لوگوں ان نابوشت میسرین ولم تب ماشری اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے تو آسانیاں لے کر کے بھیجا ہے سختی لے کر کے اللہ تعالیٰ نے تم کو نہیں بھیجا ہے حدیث کے اندر آتا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے شہری کے اندر نقل کرتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تمام ازوا متحرات امہات مہاتن نے مشورہ کیا کہ نبی علیہ السلام جتنا خرچہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں اس میں پورا نہیں ہوتا اس لیے میٹنگ کی اور اپنا پلان بنایا کہ تمام ادواج متحرات نے طے کیا کہ ایک دن نبی السلام شام کو چاروں طرح سے ہم گھیر کر کے بیٹھ جائیں گی اور کہیں گے کہ جتنا آپ خرچہ دیتے ہیں اس میں اضافہ کرے کیونکہ ہم کو پورا نہیں پڑتا تاریخ مقررہ کے مطابق نبی علیہ السلام شام ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور تمام ادواج متحرات آدمی آ کر کے گھیر لیا اور ہر ایک نے یہی مطالبہ کیا کہ آپ ہم کو جتنا خرچہ گزارے کے لیے دیتے اس میں ہمارا پورا نہیں ہوتا اس لیے آپ ہمارے خرچے میں اضافہ کریں بہت دیر تک بات ہوئی اس میں اس اس وقت کسی نے اور افواہ اڑا دیا کہ شاید کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج متحرات کو طلاق دے دیا ہے یا کیا معاملہ ہے کیونکہ نبی علیہ السلام باہر نہیں نکل رہے ہیں مسجد ایک آئے دو آئے مسجد نبوی پوری بھر گئی نبی علیہ سلاب صاحب اندر ہیں باہر نکل نہیں رہے ہیں چاروں طرف سے گیارہ ازواج متحرات امہات مومنی نے گھیر رکھا ہے اتنے میں فا ابو ابو بکر کو پتا چلا کہ گھر میں کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے جس کی بنا پر نبی علیہ سراب صاحب نکل نہیں رہے ہیں دروازہ مسجد کے اندر آئے تو دیکھا مسجد لوگوں سے بھری ہوئی مسجد نبزی سارے لوگ اکٹھا ہیں کیا بات ہے اب اندر کچھ ہوا ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے کیا معاملہ ہے لوگ اجازت مانگے لیکن اجازت نہ ملی صدیق اکبر نے اجازت مانگی فوری طور پر اجازت مل گئی وہ داخل ہوئے داخل ہونے کے بعد دیکھتے ہیں نبی رہتا اپنا سر مبارک جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے نیچے کی طرف سے جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام ازواج متحرات گھیرے ہوئے ہیں اور ہر ایک کی زبان پر یہی ہے کہ آپ جتنا مجھے خرچہ دیتے ہیں اس میں پورا نہیں ہوتا بڑا مہربانی ہمارے خرچے میں اضافہ کریں نب صدیق اکبر پہنچے یار رسول اللہ کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا پوچھو ان سے کیا ہے تھوڑی دیر میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پتا کو پتا چلا وہ دوڑ ہی میں آئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی نیچے بھری ہوئی ہے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے کہا صرف ابو بکر اندر داخل ہو سکے ہیں اور کوئی اندر نہیں جا سکتا اندر کیا معاملہ ہے شاید اللہ کے رسول بیویوں کو طلاق دے دیا کیا معاملہ ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی عمر فاروق کو بھی اجازت مل گئی آئے یا رسول اللہ کیا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو ان سے کیا ہوا اکبر بھی بیٹھے ہیں ازواج بھی گھیر رکھی ہیں اور نبی علیہ الحاظام سر مبارک نیچے جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی دور اندیشی سے کام لیا اور کہا میں نے سوچا کہ اس وقت نبی علیہ تلاش بڑی تکلیف میں ہیں اور ہر عورت کی زبان پر ایک ہی بات ہے تو پہلے میں کوئی ایسا ایسی بات کہوں یا ایسا کوئی عمل کر دوں جس سے نبی رحفاظ شام ہنس پڑے اور دل خوش ہو جائے اس کے بعد معاملے کو سلجھایا جائے گا کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کیا ہوا میں نے بڑا گزب کر ڈالا اور میری بیوی جو ہے وہ ہم سے نفکا زیادہ بات رہی تھی میں نے اٹھا گسے میں اس کا گلا گھوٹ دیا اب آپ بتائیں میں نے صحیح کیا کہ غلط کیا اللہ اکبر عمر فاروق نے ایسا مسئلہ بنایا کہ اب نبی علیہ صاحب کو ہنسی آ گئی تو اللہ کے نے فرمایا یہ کتنی بیٹھی ہے سب کا مسئلہ یہی ہے یہ دیکھ رہی ہم دیکھ رہے ہیں عمر یہ آشا ہے ہرسا ہے جتنی ہے یہ سب جو گھیر کے بیٹھی ہوئی ہے وہی معاملہ ہے جو تیری بیوی تمہارے ساتھ کر رہی تھی اللہ اکبر رسول پھر میں بھی وہی کرتا ہوں ان کے ساتھ جو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے حضرت عمر فاروق اٹھے حضرت حفصہ کے گلے میں ہاتھ ڈالا عمر صدیق اکبر اٹھے حضرت عائشہ کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور کہا تم لوگ شرم نہیں آتی نبی علیہ السلام کے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو جو آپ کے پاس نہیں ہے جتنا آپ کے پاس ہے سب کو دیتے ہیں اس سے زیادہ مطالبہ کرتے ہو دوں گا تمہاری بہرحال جب یہاں نے سب کو خاموش کرایا اور ابو بکر بیٹھے یہاں تک کی حضرت عائشہ نے سب سے پہلے وہ وہی اللہ کی قسم ابو بکر والی صاحب یاد رکھیں زندگی میں اللہ کے رسول سے میں ایسا سوال نہیں کروں گی جو آپ کے پاس نہیں ہوگا ادھر ہر سا چل اٹھی یا ابا یا بتا اے عمر یاد رکھو غلطی ہو گئی لیکن آئندہ کے کبھی زندگی میں اللہ کے رسول سے اس چیز کا سوال نہیں کروں گی جو اللہ آدمی نے کیا ہے یہ دونوں بیٹھ گئیں تو ساری عورتوں کا مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا بھائی اتنے میں قرآن پاک جبرائیل امین قرآن پاک کی آیت لے کر کے جبرائیل امین آ گئے اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں نبی کا یہ گھر ہے کسی لیڈر کا گھر نہیں ہے کسی تاجر کا گھر نہیں ہے کسی دنیا دار کا گھر نہیں ہے یہ آخری نبی کا گھر ہے یہ جو کچھ نبی کے ہاں مل رہا ہے اس پر راضی ہو ہے ورنہ تمہارا حساب کتاب کر کے نبی سب کو تمہارے میں کے روانہ کر دیں گے ایسی شدید وقت آئے نہ دی اب سوچو تمہیں کیا کرنا ہے عمر فاروق چلے گئے ابو بکر چلے گئے اب چونکہ آئے تھے اختیار نازل ہو گیا اب تمہاری مرضی ہے تو جاؤ جتنا مل رہا ہے نبی کی ہاں اگر تمہیں مل رہا ہے اب ابو بکر عمر کا فیصلہ نہیں اب فیصلہ رب العالمین کا سامنے ہے اگواج متحرات کے سامنے میرا جو بتانا چاہے گا کہ میرے دوستو یہ اسلام جو ہے دین رحمت ہے آسانی کا دین ہے خبر و کرم کا دین ہے اس دین اسلام میں سختیاں نہیں ہے رب کہنے کا مقصد جو تھا وہ یہ کہ جب اختیار دینے والی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو کہا عائشہ دیکھو تمہار تم کم عمر ہو جلدی جلد بازی سے کام نہیں لینا میں تم کو ایک رائے ایک مشورہ دیتا ہوں اور اپنے والدین ابو بکر سے اور اپنی ماں سے مشورہ کر کے بتانا کیا ہوا اور اللہ رسول نے آئے تلاوت کر دیا جس کا مطلب یہ تھا جو مل رہا ہے اس پر رہنا ہے تو رہو گزارا کرو اس سے زیادہ کا مطالبہ ہے تو نبی سب کا حساب کتاب کر کے میں کے روانہ کر دے جاؤ اپنے اپنے گھر نہ اتنی شدید و عید تھی اس سے اندازہ رکھتا ہے کہ عورتوں کو اپنے شوہروں سے زیادہ کا مطالبہ کرنا جو ان کے طاقت کے باہر ہو کتنا بڑا بہترین جرم ہے ادواج متحرات نے بھی اگر نبی کی طاقت سے زیادہ کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کو بھی نہیں بخشا اللہ کے رسول نے آیت تلاوت کر دی اور سمایا ایسا اپنے سے فیصلہ کرنے کے بجائے بجائے اپنے والدین سے مشورہ جا کر کرتے کرنا پھر ہمیں بتانا کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں، یا رسول اللہ آپ کے معاملے میں آپ کے معاملے میں ہم اپنے ماں باپ سے مشورہ کریں یا رسول اللہ لا اللہ اللہ کی قسم آپ کے بارے میں آپ کے اختیار کرنے میں ہم اپنے ماں باپ سے مشورہ نہیں کرتی اختار اللہ و رسول ہو ہم نے اللہ اس کے رسول کو اختیار کیا اور دنیا کی مال دولت زیب زینت ایسا عشرت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اختیار کیا لیکن کہنے لگی یا رسول اللہ وہ اسلو کا میں ایک اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں صرف آپ کو چاہتی ہوں ہمیں دنیا کا ایش آرام نہیں نیچے میں نے آپ کو اختیار کیا ہے کا اللہ تخ میرا ماں کل تو بس ایک چیز کی گزاری سے میں نے آپ کو اختیار کیا ہے اب دوسری عورت کے پاس جائیں گے تو وہ پوچھیں گی عائشہ نے کیا کیا ہے تو برائے مہربانی میں نے جو آپ کو اختیار کیا ہے کسی عورت کو نہیں بتائیے گا کہ عائشہ نے مجھے اختیار کیا ہے وہ میں ساری عورتیں صرف وہی کریں گی جو میں نے اختیار کر لیا ہے تو آپ ان کا عائشہ کا مقصد تھا کہ میں اللہ رسول کو اختیار کر لیا اور کسی کو پتا نہیں چلے گا تو دنیا کو اختیار کریں گی اس لیے میں اکیلی رہ جاؤں گی اور سب کی چھٹی ہو جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سوچ رہی تھی لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یا آئے تو سن لو دین اسلام رحمت کا دین ہے آسانی کا دین دلیل ہے دین ہے اس میں سہولتیں ہی سہولتیں ہیں اس دین میں کوئی دشواریاں کوئی مشکلات اور پریشانیاں نہیں ہیں آپ نے ساتھ میں یا آئے سکو واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مجھ سے یہاں میرے یہاں سے جانے کے بعد مجھ سے کوئی عورت سوال کرے گی کہ یا رسول اللہ اچھا عائشہ نے کیا کیا ہے تو میں بتا دوں گا نے عائشہ نے دنیا کو چھوڑ کر کے مجھ کو اختیار کیا ہے ایسا تم مجھے کیا کہتی ہو کہ میں سچی بات چھپاؤں گا اب آپ نے سن لے رہا ایسا تو اللہ نے ہم کو آسانی کی راہ لے کر کے بھیجی ہے ہم کو مشکل دین لے کر کے نہیں بھیجا ہے مشکل ہدایات اور تعلیمات لے کر کے ہم کو نہیں بھیجا ہے اس لیے آئسا یاد رکھو ان کی رحم رحم میسرن اللہ نے ہم کو نہ سخت لے کر کے بھیجا ہے نہ لوگوں پر سختی کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی میں لے کر کے اور ہمیں معلم اور استاد بنا کر کے بھیجا ہے میرے بھائیوں دین اسلام آسانی کا دین ہے ہمیں آسانیاں قبول کرنی چاہیے اپنے طرف سے دشواریاں نہیں پیدا کرنا چاہیے اس دین اسلام کی ایک دوسری بڑی اہم خوبی ہے یہ دین دین اعتدال ہے یہ اس میاں روی کا دین ہے اللہ تعالیٰ نماتے نے امتوں و امت یہ تکون شہدا اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے فرمانا اے لوگوں ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنایا ہے مو درمیانی راہ اختیار کرنے والا والی قوم بنایا ہے نہ اس میں نہ اس میں کمی کوئی ہے اور نہ کوئی اس میں جاگتی ہے نہ افراد ہے نہ تفریح ہے اعتدال کی راہ اختیار کرنا ہے بیچ کا راستہ اس میں چلنا ہے میرے بھائیوں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے اور بیان فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اعتدال کی راہ پر قائم کی گئی ہو امام انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہو روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام صاحب نے نمایا روسی ہے جو نہیں دین اسلام ہمیں لے کر کے بھیجا ہے یہ بڑی آسانی والا دین ہے بڑا مضبوط ہے بڑا ٹھوس ہے بڑا کمی ہے اس پر عمل کرنے میں ہمیشہ نرمی کی راہ اختیار کرنا فاؤ کی روسی ہے برسکن اس دینداری کے اندر ہمیشہ رفق اور ملائمت اور میانہ روی اختیار کرنا ماحول یہاں تک کہ کھانے پینے کی جب باری آئی تو اللہ رب العالمین نے ساتھ رمایا بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے اسلام نے ہمیں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا ایک بہترین عمل ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ کرنا انفاق بھی سبھی اللہ یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے لیکن یہ اس میں بہترین نیک عمل میں بھی اللہ رب العالمین نے بیچ بیچ کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا فرمایا ولا ولا تجعل يدك الى عنقك تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا اے لوگ تم کو اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں اعتدال کی راہ اختیار کرنا نہ تو پورا لٹا کر کے فقیر بن کر کے بیٹھ جانا اور نہ سب دبا کر کے کنجوس اور بکیل بن جانا اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو اور اپنے لیے بھی بچا کر کے رکھو رب العالمین اپنے محبوب اور نیک بندوں کی خوبی بیان کی ہے ولم وکان بین قواما اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ تو سارا لٹا دیتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں وکانا بھائی بینگالی کا کماما بیچ کی راج اختیار کرتے ہیں غریبوں کو دیتے ہیں زکات نکالتے ہیں صدقات نکالتے ہیں مسکینوں کو دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے لیے بچا کر بھی رکھتے ہیں وکانا بھائی گالی کا کماما ایسے ہی دین کی ہر معاملے میں اسلام نے اعتدال کیا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اکول کو لہٰذا اللہ من فل میں وہاں الیہ الحمد للہ وقفا وسلام الذین ندی اما بعد یہاں تک کہ اعتدال کی اختیار کرنا اتنا ضروری ہے اور اتنا بڑا اہم فریدہ ہے اور ایسی ہمارے لیے کامیابی اس میں رکھی گئی ہے کہ عبادات کے اندر بھی اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر بڑا غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تین شخص آئے اور آنے کے بعد نبی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ خرچایا ام المومنین عائشہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہو ان لوگوں نے بتایا ہم فلاں فلاں ہیں نبی علیہ السلام عبادت کتنا کیا کرتے تھے اللہ کے رسول کی عبادت بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اندر کمرے سے نبی علیہ السلام کی عبادت کا نقشہ کھینچا آپ اتنا عبادت کرتے ہیں اتنی تلاوت کرتے ہیں اتنی دیر سوتے ہیں اور اتنی دیر تحجد کی نماز پڑھتے ہیں یہ بتا کر کے حضرت عائشہ اپنی زبان اپنی بات مکمل کر لی تو وہ تینوں آپ کے دروازے سے ذرا کنارے ہٹ کر کے آپس میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو کچھ عبادت نہیں کر پاتے یہ تو بہت اللہ کے رسول سے بخشے بخشائے ہیں ہم لوگوں کو تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہے ہم لوگ اتنی عبادت ہی نہیں کرتے یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اندر سے تینوں کی باتیں سن رہی تھی ان میں احد ان میں سے ایک نے کہا اما آنا آبادن بھائی میں نے تو فیصلہ کر لیا اب آج سے ساری رات میں تحجد کی نماز پڑھوں گا ایک منٹ بھی میں کبھی نہیں سوؤں گا ایک نے یہ فیصلہ کیا دوسرے نے کہا اما انا فاسوم ودا اس میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب زندگی بھر میں روزہ رکھوں گا کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا اما انا رہا میرا معاملہ تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے اندر نکل جاؤں گا اور آئندہ کبھی میں پلٹ کر کے نہیں آؤں گا اس طرح سے تینوں تین قسم کی عبادات کرنے کا فیصلہ کر لیا نبی علیہ تیسرے نے کہا اما انا فلا اتزوج النساء ہم تو آئندہ شادی ہی نہیں کریں گے تو شادی کر کے بنا وجہ عبادت الہی میں خلل آئے گا بال بچے پیدا ہوں گے ان کی روزی روٹی کے لیے محنت کرنی پڑے گی ہمیں عبادت الہی میں کرنی ہے عبادت الہی ہماری کم ہو جائے گی اس لیے تینوں نے ایک نے کہا میں سوؤں گا نہیں رات تحجد کی نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا میں روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا یہ کہہ کر کے تینوں اپنی راہ پکڑ لیے نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ تین قسم کے آدمی آئے تھے اور تینوں نے اس طرح سے ہم سے سوال کیا اور میں نے جواب دیا تو تینوں نے یہ فیصلہ کیا ہے آپ نبی نے آپ تشریف لائے اور نمبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں سنو کچھ تین آدمی ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے آپ نے نام نہیں لیا اور سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اور آج تینوں نے آ کر کے میری عبادت کے متعلق پوچھا اور میری بیوی عائشہ نے میری عبادت کا وضاحت کر دیا تو ان میں سے ایک نے قسم کھا لیا ہے کہ میں آئندہ سوؤں گا نہیں ساری رات میں تحجد کی نماز پڑھتا رہوں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں ہمیشہ زندگی بھر بغیر شادی کے رہوں گا نکاح نہیں کروں گا اکبر آپ نے ساتھ روایات یاد رکھو اما آنا کا تم لے اے لوگوں یاد رکھو ایسی عبادت کرنے والوں جو اعتدال کی راہ چھوڑ دے رہے ہو میانہ ربی کا ترک کر دے رہے ہو بیچ بیچ کی راہ اختیار کرنے نہیں کرنا چاہتے سن لو تم تمام لوگوں میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے متعلق علم رکھنے والا میں ہوں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا میں ہوں سب سے بڑا عبادت گزار میں ہوں لیکن اس کے اب انا ہر وار رات میں تحجد کی نماز پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور میں النساء یہ ہماری نو نو بیویاں ہیں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں سن لو خبر رجمان سنتی فلئی سمنی یہ میرا طریقہ ہے اور جو میری سنت سے رات کیا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا میرے بھائیوں کمال یہ ہے کہ انسان اعتدال کی راہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں اس لیے ضروری ہے کہ کھانے میں پینے میں اور تمام زندگی کے مسائل میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے آپ نے ساتھ نمایا صحیح بخاری کی رواج الکس دو الکس دو اے لوگوں اعتدال کی راہ اختیار کرو اعتدال کی راہ اختیار کرو بیچ کی رائے اختیار کرو کھانے میں پینے میں صدقہ کرنے میں اللہ کر صدقہ کرنے میں اور اسی طرح سے عبادت میں بیچ بیچ کی رائے اختیار کرو تب تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور منزل مقصود تک پہنچ جاؤ جنت تک پہنچنے کے لیے اور کامیابی کے لیے نبی نے اعتدال کی راہ اختیار کرنا شرط قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ سب سے اعتدال کی راہ آپ اعتدال کی راہ پر قائم کرے یہاں تک کہ کھانے پینے میں بلنا نے فرمایا بولو اشربو ولا تصرفو میرے بندو کھاؤ پیو ولا تصرفو لیکن فضول خرچی نہ کرو اسراف نہ کرو کھاؤ پیو بیچ کی راہ اختیار کرو نہ کنجوسی ہونی چاہیے اور نہ فضول خرچی ہونی چاہیے تو انہو لا يحب المشرفین حد سے تجاوز کرنے والے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کیا کرتے جو انسان اعتدال کی راہ اختیار نہیں کرتا کھانے پینے کے اندر بھی جو انسان اعتدال کی راہ اختیار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتے اسی لیے نبی رہے ساتھ رمایا اللہ اکبر آپ نے ساتھ رمایا اے لوگوں آدم کی اولاد کے لیے بہتر یہ ہے کہ کھائے تو اپنے پیٹ کے تین حصے کر لے ایک کھانے کا دوسرا پانی کا اور تیسرا سانس لینے کا کھاؤ پیو ہارو رشید کے دربار میں ہارو رشید کے دربار میں کوئی ایک کرسچن عیسائی بڑا دا حکیم تھا بڑا ڈاکٹر تھا وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا عالم دین بھی تھے اس کی بڑی پہنچ تھی ہارو رشید کے سامنے کہنے لگا کہ صاحب قرآن اور حدیث ہے تو بہت اچھی چیز لیکن آدھا علم ہے پورا علم نہیں ہے ہارون رشید نے پوچھا کیوں کہا روزے نماز کا طریقہ تو ہے لیکن صحت کیسے برقرار رہے علاج معالجہ کا کوئی علم نہیں اسلام غیروں کا محتاج ہے بہت عالم دن بیٹھے بیٹھے کہا کیا کہا کہا کہ اسلام ناقص ہے قرآن ناقص ہے کیوں بس کھانے پینے کا حکم تو ہے روزے نماز کا لیکن بیماری سے بچ بیماری سے آدمی کیسے بچ سکتا ہے علاج اور معالجہ حقیق ڈاکٹر اس کے اندر نہیں ہے سارے دیو ڈاکٹر جو دنیا کے ہیں سارے بیمار ہو جانے کے بعد علاج کرتے ہیں قرآن پاک نے اور ہمارے نبی نے وہ علاج کیا ہے کہ آدمی کو بیماری ہی ڈال دے کہو کیسے کا ساری بیماری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے اور اللہ فرماتے شرف ہوں ہمارے نبی کہتے ہیں بات تمہیں وزن نہ کم کرنا پڑے تمہیں وزن کم کم کرنا ہے جب وزن پڑ جاتا ہے تب ڈاکٹر کہتا ہے وزن کم کرو اور ہمارے نبی کہتے پہلے ہی سے کم کھاؤ تاکہ وزن کم کرنے کی نوبت ہی نہ آئے وہ عیسائی حیرت سے پڑ کھاؤں گا اگر یہ قرآن اور یہ حدیث کی آئے یہ حدیث اور قرآن کی آئے اور شکرات کو حاصل ہوتی تو اس کی بھی حکمت اور داخلی فیل ہو جاتی اسلام نے سب کچھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اعتدال کی راہ اختیار فرمائے اختیار کرنے کی توفیق دی عبادات میں معاملات میں دین میں دنیا میں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں سرات مستقیم پر چلائے اور اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی توفیق الحال عالمین جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو مشکلات میں ان کے مشکلات کو دور کر دے